آپ فرما دیجئے پس اللہ ہی کے لیے ہے کامل دلیل لہذا اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت عطا فرما دیتا